حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی چھوڑ کر فوت ہو گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے والد کی وفات کے بعد میرے ماموں حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس لڑکی کے چچا تھے اس سے مشورہ لیے بغیر مجھ سے اس کا نکاح کر دیا اس نے ان کے کیے ہوئے رشتے کو پسند نہ کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا نکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے چنانچہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا نکاح فسخ کر کے اس کا نکاح ان یعنی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر